حضرت عمر بن احوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا سنو کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے نہ بیٹے کے جرم کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انہتر